حسینیوں کی ہے سدا سنو سنو یزیدیوں تمہارے خون میں شامل ہے یہ دہشت گردی ہمارے خون کا خاصا ہے صبر شبیری تمہارے خون کی تاریخ قتل و غارت ہے ہمارے خون کی تاریخ ہی شہادت ہے یہ بے گناہ لہو بے سارے کھولے گا قسم خدا کی ہمارا لہو تو بولے گا تمہارے خون کا فتنہ جہان جانتا ہے ہماری قوم کے ہر فرد کا عقیدہ ہے میں بسائے ہوئے حسین کا غم بچھا کے مسند ادا خدا کی قسم یزیدیت کے زمین سے اکھاڑ دیں گے قدم رکھتے نہیں ہیں خوف قضا دل میں بے شکم اعلانیہ یہ کہتے ہیں سفیانیت سے ہم کبھی رو برو بھی آتے ہو چلا کے گولیاں بحشت میں بھاگ جاتے ہو اگر ہو مرد تو کیوں اپنا منہ چھپاتے ہو جس مادمی کو تم نے نشانہ بنا لیا اس مادمی نے موت کے سینے پہ لکھ دیا ہے موت آ جائے یہ مدعا بھی ہمارا مگر سنا جائے ذرا یزید نوازوں سے یہ کہا جائے تم کو کھٹک رہا ہے اگر ماتم حسین سینہ سے پر ہے ہم بھی برائے غم حسین حسین کے سائے میں جب برہنا پا چلا جو گھر سے کبھی جانی بے جلو سے ازا یہ میرے حق میں میری ایمان کی خدا سے دعا یہ سب کا غریب ہو یارب میرے پسر کو شہادت نصیب ہو خدا شیر خدا دے رہے ہیں یہ دعا اے ازادار مرحبا تم نے ثابت یہ کیا جذبہ عشق ہے کیا اے ازادار مرحبا اس طرح تم نے اجر رسالت ادا کیا سائے میں بھی قضا کے یہ دیتے رہے سدا ہماری جان سے بڑھ کر ہے روز عاشورا ہمارا مقصد ہے مجلس ہونا ہمارے خون میں شامل ہے عشق و بلا مر کے تو پیروان یزید بلید ہیں ہم پیرو حسین مرے تو شہید ہیں ہمارے سر پہ ہے سایہ ردائے گندائے ہر ایک ماتمی کہلاتا ہے گدائے بتول شہید ہوتی ہے مرتی نہیں دعائے بتول بمباد کر بدن سے یوں ہی خودکشی کرو ہم تو شہید راہ خدا ہوں گے تم مرو حسین مٹانا تمہارے بس میں نہیں علم جری کا جھکانا تمہارے بس میں نہیں سدائے ہم کو دبانا تمہارے بس میں نہیں جب گولیاں جلو سے ادا پر چلاؤ گے بے شک ہمارے ہوٹ پہ یہ پاؤ گے لے ازا کربلا سی سپر پر ہے بم دھماکوں کی فضا کیا ہمیں دے گی قضا یہ تو اس کو بھی خبر ہے کرتے رہیں گے اہل ادا ماتم حسین اونچا رکھیں گے حشر پرچم حسین برائے نصرت شبیر جانی بے میدان جب آیا شاہ کے ہاتھوں پہ ایک گنچا دہاں میں شاہ جو پھیری لبوں پہ خشک زبان بے شیر کے گلے پہ جو تیرے سے دم لگا بے ساختہ تب تمہیں شہادہ شہید عشق حسینی میں ہو گئے پیاسے جو کربلا کی زمین پر تھے بے کفل لاشیں ہر ایک صدی سے کہا ہے صدائے حلمن نے باقی رہے گا عشق شہنشاہ مشرقین نعرہ ہے ہر شہید کا لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین حمید آبدی عباس کے علم کی قسم یہ بانیاں نے جفالات ڈھائیں ظلم و ستم مگر نہ روک سکیں گے حسین کا ماتم سب تر کسی یزید میں اتنی سکت کہاں روکے غم حسین میں نو ہو کی یہ عذاب شہدہ سر گھر سے چلا جانے بے فرش ادا ماں نے بیٹے کو کیا سکے آل ابا آئی ماتم کی صدا نوائے غم گونجا آشکے کر بلا ہو گیا میں بکا بو کا ظلم و جفا کس طرح سے سہتا ذکر مظلوم جو تھا کچھ عزیزوں کو کھلا ایک دھماکہ ہوا ہو گیا حشر بپا عاشق بلا خلد ہوا اس کا لاشا لے کر عاشقان حیدر آئے اس کے گھر پر کیا کہوں وہ منظر آئی دہلیز پہ ماں سامنے بیٹا جوان خون میں تھا غلطہ ہو گئے رواں ماں کی آئی یہ صدا کب میری دولت تھا تو بخدا فاطمہ زہرہ کی امانت تھا تو دفتن ماں سے ازادار کلاشا بولا اس طرح غم میں ہمارے نہ کرو بکار